وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ اے اللہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں تو ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا اور ان کے اہل و عیال عطا فرمائے بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے ایوب علیہ السلام کی بیماری صبر اور دعائے صحت ایوب علیہ السلام کی تکلیفوں کا بیان ہو رہا ہے جو مالی جسمانی اور اولادی تھیں ان کے بہت سے قسم قسم کے جانور تھے کھیتیاں باغات وغیرہ تھے اولادیں بیویاں لونڈی غلام جائیداد اور مال متا سبھی کچھ اللہ کا دیا ہوا موجود تھا اب جو رب کی طرف سے آزمائش آئی تو ایک سرے سے سب کچھ فنا ہوتا گیا یہاں تک کہ جسم میں بھی جزام پھوٹ پڑا اور زبان کے سوا سارے جسم کا کوئی حصہ اس مرض سے محفوظ نہ رہا یہاں تک کہ آس پاس والے گھن محسوس کرنے لگے شہر کے ایک اوجڑ کونے میں آپ کو سکونت اختیار کرنی پڑی سوائے آپ کی ایک بیوی صاحبہ کے اور کوئی آپ کے پاس نہ رہا اس مصیبت کے وقت سب نے کنارہ کر لیا یہی ایک تھیں جو ان کی خدمت کرتی تھیں ساتھ ہی محنت مزدوری کر کے پیٹ پالنے کو بھی لایا کرتی تھیں سنن ترمیدی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے پھر صالح لوگوں کا پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا پھر ان سے کم درجے والوں کا سورن ترمیدی وغیرہ ہی کی ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے انداز سے ہوتا ہے اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو امتحان بھی سخت تر ہوتا ہے ایوب علیہ السلام بڑے ہی صابر تھے یہاں تک کہ صبر ایوب زبان زد عوام ہے یزید ابن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی اہل و ایال مر گئے مال فنا ہو گیا کوئی چیز ہاتھ تلے باقی نہ رہی ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے کہنے لگے اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے اللہ آپ نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے مال دیا اولادیں دیں اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا اب آپ نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا اب میرے دل میں اور آپ میں کوئی حائل نہ رہا اگر میرا دشمن ابلیس آپ کی اس مہربانی کو جان لیتا تو وہ میرا بہت ہی حسد کرتا ابلیس لعین اس قول سے اور اس وقت کی اس حمد سے جل بھن کر رہ گیا آپ کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی کہ اے اللہ آپ نے جب مجھے تونگر اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا آپ خوب جانتے ہیں کہ اس وقت میں نے نہ کبھی غرور و تکبر کیا نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا میرے پروردگار آپ پر روشن ہے کہ میرا نرم و گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو آپ کی عبادتوں میں گزارتا اور اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ اے میرے نفس تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا اے میرے مولا آپ کی رضامندی کی طلب میں میں اپنی راحت و آرام کو ترک کر دیا کرتا تھا اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحیم اللہ میں ایک بہت لمبا قصہ ہے جسے بہت سے پچھلے مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے لیکن اس میں غرابت ہے اور اس کے طول کی وجہ سے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے غرض یہ کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام مدتوں تک بلاؤں میں مبتلا رہے حسن اور قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں سات سال اور کئی ماہ آپ مبتلا رہے بنی اسرائیل کے کوڑے پھینکنے کی جگہ آپ کو ڈال رکھا تھا بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے پھر اللہ نے آپ پر رحم و کرم کیا تمام بناؤ سے نچاتی اجر دیا اور تعریفیں کی وہ بھی اپنے منبح کا بیان ہے کہ پورے تین سال آپ اس تکلیف میں رہے سارا گوشت جھڑ گیا تھا صرف ہڈیاں اور چمڑا رہ گیا تھا آپ راکھ میں پڑے رہتے تھے صرف ایک آپ کی بیوی صاحبہ تھیں جو آپ کے پاس تھیں جب زیادہ زمانہ گزر گیا تو ایک روز عرض کرنے لگی کہ اے نبی اللہ آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دے آپ فرمانے لگے بیوی سنو ستر برس تک اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت میں رکھا تو اگر ستر برس تک میں اس حالت میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی بہت کم ہے اس پر بیوی صاحبہ کانپ اٹھیں اب آپ شہر میں جاتی تیرا میرا کام کاج کرتی اور جو ملتا وہ لے آتی اور آپ کو کھلاتی پلاتی آپ کے دو دوست اور دلی خیر خواہ دوست تھے انہیں فلسطین میں جا کر شیطان نے خبر دی کہ تمہارا دوست ایوب سخت مصیبت میں مبتلا ہے تم جاؤ ان کی خبر گیری کرو اور اپنے ہاں کی کچھ شراب اپنے ساتھ لے جاؤ وہ پلا دینا اس سے انہیں شفا ہو جائے گی چنانچہ یہ دونوں آئے ایوب علیہ السلام کی حالت دیکھتے ہی ان کے آنسوں نکل آئے بل بلا کر رونے لگے ایوب علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا تم کون ہو انہوں نے یاد دلایا تو آپ خوش ہوئے انہیں مرحباً کہا وہ کہنے لگے اے جناب آپ شاید کچھ چھپاتے ہوں گے اور ظاہر اس کے خلاف کرتے ہوں گے آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں کیا چھپاتا تھا اور کیا ظاہر کرتا تھا میرے رب نے مجھے اس میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ میں صبر کرتا ہوں یا بے صبری وہ کہنے لگے اچھا ہم آپ کے واسطے دوا لائے ہیں آپ اسے پی لیجئے شفا ہو جائے گی شراب ہے ہم اپنے ہاں سے لائے ہیں یہ سنتے ہی آپ سخ غضبناک ناک ہوئے اور فرمانے لگے تمہیں شیطان خبیص لایا ہے تم سے کلام کرنا تمہارا کھانا پینا مجھ پر حرام ہے یہ دونوں آپ کے پاس سے چلے گئے ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کی بیوی صاحبہ نے ایک گھر والوں کی روٹیاں پکائیں ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا تو انہوں نے اس بچے کے حصے کی ٹکیا انہیں دے دی یہ لے کر ایوب علیہ السلام کے پاس آئیں آپ نے کہا یہ آج کہاں سے لائیں انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا آپ نے فرمایا ابھی ابھی واپس جاؤ ممکن ہے بچہ جاگ گیا ہو اور اسے ٹکیے کی ضد کرتا ہو اور رو رو کر سارے گھر کو پریشان کرتا ہو آپ روٹی واپس لے کر چلیں ان کی دیوڑی میں ایک بکری بندھی ہوئی تھی اس زور سے آپ کو ٹکر ماری آپ کی زبان سے نکل گیا دیکھو ایوب ایسے غلط خیال والے ہیں پھر اوپر گئیں تو دیکھا واقعی بچہ جاگا ہوا ہے اور ٹکیا کے لیے مچل رہا ہے اور گھر بھر کا ناک میں دم کر رکھا ہے یہ دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ ایوب پر رحم کرے اچھے موقع پر پہنچی ٹکیا دے دی اور واپس لوٹی راستے میں شیطان بصورت طبیب ملا اور کہنے لگا کہ تمہارے خاوین ایوب سخت تکلیف میں ہیں مرض پر مدتیں گزر گئیں تم انہیں سمجھاؤ فلاں قبیلے کے بت کے نام پر ایک مکھی مار دیں شفا ہو جائے گی پھر توبہ کر لیں جب آپ ان کے پاس پہنچی تو ان سے یہ کہا ایوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان خبیث کا جادو تجھ پر چل گیا میں اگر تندرست ہو گیا تو تجھے سو کوڑے لگاؤں گا ایک دن آپ حسب معمول تلاش معاش میں نکلیں گھر گھر پھر آئیں لیکن کہیں کام نہ لگا مایوس ہو گئیں شام کو پلٹنے کے وقت ایوب علیہ السلام کی بھوک کا خیال آیا تو آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر ایک امیر لڑکی کے ہاتھ فروخت کر دی اس نے آپ کو بہت کچھ کھانے پینے کا سباب دیا جسے لے کر آپ آئیں ایوب علیہ السلام نے پوچھا یہ آج اتنا سارا اور اتنا اچھا کھانا کیسے مل گیا فرمایا ایک امیر گھر کا کام کر دیا تھا آپ نے کھا لیا دوسرے روز بھی اتفاق سے ایسا ہی ہوا اور آپ نے اپنے بالوں کی دوسری لٹ کاٹ کر فروخت کر دی اور کھانا لے آئیں آج بھی یہی کھانا دیکھ کر آپ نے فرمایا واللہ میں ہرگز نہ کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتلا دے کہ یہ کیسے لائی اب ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنی دو پٹیاں سر سے اتار دیں دیکھا کہ سر کے بال سب کٹ چکے ہیں اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی ہوئی اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے ضرر پہنچا ہے اور آپ اللہ سب سے زیادہ رحیم ہے نوف بکالی کہتے ہیں کہ جو شیطان ایوب علیہ السلام کے پیچھے پڑا تھا اس کا نام مبسوط تھا ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ عموماً آپ سے عرض کیا کرتی تھیں کہ اللہ سے دعا کریں لیکن آپ نہ کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دن بنو اسرائیل کے کچھ لوگ آپ کے پاس سے نکلے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے اس شخص کو یہ تکلیف ضرور کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے اس وقت بے ساختہ آپ کے زبان سے یہ دعا نکل گئی عبداللہ بن عبید ابن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے ایک دن وہ ملنے کے لیے آئے لیکن جسم کی بدبو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے دور ہی سے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس شخص یعنی ایوب میں بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت میں نہ ڈالتے اس بات نے ایوب علیہ السلام کو وہ صدمہ پہنچایا جو آج تک آپ کو کسی چیز سے نہ ہوا تھا اس وقت کہنے لگے اے اللہ کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ کوئی بھوکا شخص میرے علم میں ہو اور میں نے پیٹ بھر لیا ہو پروردگار اگر میں اپنی اس بات میں آپ کے نزدیک سچا ہوں تو میری تصدیق فرمائیے اسی وقت آسمان سے آپ کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے پھر فرمایا پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس ایک سے زائد کپڑے ہوں اور میں نے کسی ننگے کو نہ دیے ہوں اگر میں اس میں سچا ہوں تو آپ میری تصدیق آسمان سے کیجیے اس پر بھی آپ کی تصدیق ان کے سنتے ہوئے کی گئی پھر یہ دعا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے کہ اے اللہ میں تو اب سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ مجھ سے ان تمام مصیبتوں کو دور نہ کر دیں جو مجھ پر نازل ہوئیں چنانچہ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ سر اٹھائیں اس سے پہلے وہ تمام تکلیفیں اور بیماریاں آپ سے دور ہو گئیں جو آپ پر اتری تھیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ آپ کے جنتی حلہ نازل فرما دیا جسے پہن کر سو ہو کر بیٹھ گئے جب آپ کی بیوی آئیں اور آپ کو نہ پہچان سکی تو آپ سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے بندے یہاں ایک بیمار و بے کس و بے بس تھے تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہوئے کہیں انہیں بھیڑیے نہ کھا گئے ہوں یا کتے نہ لے گئے ہوں تب آپ نے فرمایا نہیں نہیں وہ بیمار ایوب میں ہی ہوں بیوی صاحبہ کہنے لگی اے شخص تو دکھیا عورت سے ہنسی کر رہا ہے اور مجھے وقوف بنا رہا ہے ایوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں مجھے اللہ نے شفا دے دی اور یہ رنگ و روپ بھی آپ کا مال آپ کو واپس دیا گیا آپ کی اولاد وہی آپ کو واپس ملی اور ان کے ساتھ ہی ویسی ہی اور بھی وہی میں یہ خوشخبری بھی آپ کو سنا دی گئی تھی اور فرمایا گیا کہ قربانی کرو اور استغفار کرو تمہارے گھر والوں نے تمہارے بارے میں میری نافرمانی کر لی تھی مصدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو عافیت عطا فرمائی آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسائیں جنہیں لے کر آپ نے اپنے کپڑے میں جمع کرنی شروع کر دیں تو آواز دی گئی کہ اے ایوب کیا تم اب تک آسودہ نہیں ہوئے آپ نے جواب دیا کہ میرے پروردگار آپ کی رحمت سے آسودہ کون ہو سکتا ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایوب کو ان کے اہل عطا فرمائے ابن عباس صدی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں وہی لوگ واپس کیے گئے یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا پھر انہیں ہی لوٹا دیا آپ کی بیوی کا نام رحمت تھا یہ قول اگر آیت سے سمجھا گیا ہے تو یہ بھی دور دراز کا امر ہے اور اگر اہل کتاب سے لیا گیا تو وہ تصدیق تکذیب کے قابل چیز نہیں ابن اساکر نے ان کا نام اپنی تاریخ میں لیا بتلایا ہے یہ میشا ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کی بیٹی ہیں ایک قول یہ بھی ہے کہ لیا یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں جو ثنیہ کی زمین میں آپ کے ساتھ تھیں مروی ہے کہ آپ سے فرمایا گیا کہ تمہارے اہل سب جنت میں ہیں آپ کہیے تو میں ان سب کو یہاں دنیا میں لاتوں اور کہیں تو وہیں رہنے دوں اور دنیا میں ان کا عوض دوں آپ نے دوسری بات پسند فرمائی بس آخرت کا اجر اور دنیا کا بدلہ دونوں آپ کو ملا یہ سب کچھ ہماری رحمت کا ظہور تھا اور ہمارے سچے عابدوں کے لیے نصیحت و عبرت تھی آپ اہل بلا کے پیشوا تھے یہ تمام اس لیے ہوئیں کہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ اپنے لیے آپ کی ذات میں عبرت دیکھیں بے صبری سے ناشکری نہ کرنے لگیں اور لوگ انہیں اللہ کے برے بندے نہ سمجھیں ایوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ ثابت قدمی کا نمونہ تھے اللہ کے مقدرات پر اس کے امتحان پر انسان کو صبر و سہار کرنی چاہیے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی پوشیدہ پوشیدہ حکمتوں کا ظہور اپنی قدرت سے وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے ہیں